شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور ہے رابطۂ ان شکاط سابق تفصیل مجازات جی، قیامت ترغیب اعمال صالحہ انجام فریقین ذکر شوائے اخروی اور زاجر اچھا جی عزت سما شکت احوال قیامت یہ احوال قیامت جو ہے نا یہ نفقۂ ثانیہ کے وقت ہیں نفقہ ثانیہ کے وقت ہے نا یوم تشکہ کو سما بالغمام جب آسمان پھٹ جائے گا بادل اتارنے کے لیے وہ آزینت آزینت کا لبوئی مانا کیا ہے کان لگائے گا کیا لوگ تو کان ہے آسمان کے تو یہ معنی کرو گے کہ اپنے رب کا حکم سن لے گا آز نہ اپنے رب کا حکم سن لے گا وہ حقت اور لائق ہے کہ سنے اور جب کہ زمین کھینچی جائے گی اے جیسے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے نا ربڑ کو کہ زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کے زیادہ بنایا جائے گا کیونکہ میدان حشر ہوگا نا زمین ایسی لمبی بنی جائے گی اور ڈال دے گی زمین ان چیزوں کو جو اس کے اندر ہیں زمین کے مردے باہر آ جائیں گے دفینے باہر آ جائیں گے اور خالی ہو جائے گی واضح نات اور سن لے گی اپنے رب کا حکم ٹھیک ہے جی بہت کا تو لیک بھی ہے یا یوحل انسان ترغیب اعمال صالحہ ترغیب اعمال صالحہ اے انسان بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے طرف ملاقات رب اپنے کے الا لکھائے رب کا حسم کا ہے بھائی یار تکلیفوں کے ساتھ ملتا ہے یا عیش سے جی میں گر پڑا ادار اس کے اندر اپنا عرفات سے گئے نا مزدلفہ میں گر پڑا والی یا صاحب نے مجھے اٹھا دیا تو مجھے جھاڑنے لگا استاد جی تکلیف ہوگی تکلیف ہوگی مطلب کوئی کوئی تکلیف نہیں آئی خیر کیوں میں نے کہا سن مجھ سے بات سمجھے جی دھکے کھاتے گرتے پڑتے یار ہے ملتا آواز پڑھتا دھکے کھاؤ تب یار ملتا ہے ایسے نہیں ملتا جب حضرت کی بار گاہ میں جاتے ہیں سلاد و سلام پڑھنے کے لیے تو وہاں کتنا ہجوم ہوتا ہے دھکے لگتے ہیں نہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں دھکے یار کی خاطر دھکے کھاؤ ہاں ہاں کہاں پہنچ گئے جی اے انسان بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے طرف ملاقات رب اپنے کے خوب تکلیف اٹھانا بس ملنے والا ہے اس کو تو یار تکلیف ہو جائے ملتا ہے یا نہیں فام بامن اوتیا کتاب انجام تقین جو دیا گیا نام نامال دائیں ہاتھ میں پس ان قریب حساب اس کا لیا جائے گا حساب آسان اور پھرے گا اپنے اہل کی طرف آل سے مراد متعلقین بہشتی خوش ہو گئے وام بامن اوتیا جو دیا گیا نام مال اپنا پیچھے پیٹھ کے ان قریب بلائے گا کس کو جی موت پیچھے پیچھ کے کیوں ذرا غور کرو پہلے کیا آیا تھا کہ ان کا مال نامہ کہاں ملے گا بائیں ہاتھ ادھر ہے پیٹھ کے پیچھے وہ اس لیے کہ مجرم آدمی ہو نا مجرم اس کو پیچھے سے باندھتے ہیں یا نہیں ڈبلو ڈبلو ڈبلو پیچھے سے ان کو باندھیں گے تو نام مال بائیں ہاتھ میں ہوگا اور کیا ہوگا پیچھے ہوگا وہ ریاستی بیٹھو ہوئے پچھوڑکی بدھے ہوئے کیا دن ہاں، پچھوڑ کی بدھے ہوئے یہ سرا کی بولی جو دیا گیا نام امال کو پیچھے پیٹ کے پس ان قریب بلائے گا موت کو اور داخل جہن ان نہ ہو سبب عذاب اس کو یہ عذاب کیوں ملے گا بے شک وہ تھا دنیا کے اندر اپنے متعلقین کے اندر خوش باش اپنے متعلقین میں کیا تھا جی خوش باش عالی شان کپڑے پہنے مچھوں کو تو دیا بن ٹھن کے تکبر کے ساتھ چلا ہماری سرے کی بولی نے پھوت پھات کون والا تھا جی پھوت پھات نہ یہور سبب نمبر دو سبب عذاب نمبر وہ ایک ہے کہ پھوت پات والا تھا دوسرا سبب کیا ہے جی ان نہ اس نے گمان کیا تھا یہ کہ نہ لوٹے گا اپنے رب کی طرف قیامت کا منکر تھا بلا کیوں نہیں لوٹے گا سمجھے ان ہو بے شک رب اس کا ہے ساتھ اس کے دیکھنے والا اس کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے اس کی سزا تو ملے گی فلاں بھی شفق یہ ذکر شواہد ہے جی ذکر شواہد بس قسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ شفق کے شفق کی قسم کیوں اٹھائی گئی کہ شفق جو ہے نا یہ مثل موت کے ہے مثل کس کے ہے بھائی دیکھو نا یہ سورج غروب ہوتا ہے تو کیا آتی ہے شفق تب آتی ہے نا تو تم بھی کی گی کہ اے انسان تیری زندگی کا سورج کا ہو گیا غروب ہو گیا اب شفق آ گئی بل لما وسق اور شفق کے بعد کیا آتی ہے رات آتی ہے تو عالم برزخ کی رات آ گئی تو اس کے اندر چلا گیا قسم رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات جمع کرتی ہے پھر عالم برزہ ختم ہوگا تو عالم قیامت آئے گا نا تو عالم قیامت کے متعلق چاند ہے ٹھیک ہے نا پھر وہی دن آ گیا قیامت کا اول کا تسک قسم ہے چاند کی جب پورا ہو جائے یہ قسمیں ہیں جی اور جواب قسم لتر قبول نہ تابق التباک الپدا ضرور سوار ہو گئے تم ایک حالت کو بعد دوسری حالت کے ایک کتنی حالتیں ادھر آ گئی ہیں جی موت ایک احوال برزخ دو احوال قیامت تین ٹھیک ہے جی فمال حملہ جو زجر زج رہے جی بس کیا ہے واسطے ان کو نہیں ایمان لاتے باوجود مقتضی ایمان کے ہیں فیضا کور علیہم القرآن بیان اناد اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر قرآن تو سجدہ نہیں کرتے بل الزین کافر بلکہ بجائے جھکنے کے کافر لوگ تقریب کرتے ہیں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے ان کے اعمال بد کو جن کا کیا بناتا ہے وہ وہ ذخیرہ جمع کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال بد کو جن کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں بشر ہوں بے عذاب علی بس خوشخبری دو ان کا عذاب دردناک کی یہ کون سا استعارہ ہے جی تحکمیہ انجام تقزیب الزین بشارت امن وامن صالحات ان کے لیے ثواب ہے جو قطع نہیں ہوگا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات صاحب الجمال سید البشر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام